Thank you. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم میرا نام نعمان قریشی ہے اور میں آج آپ کے ساتھ ایک نئے کورس کا آغاز کر رہا ہوں یہ کورس جو ہے یہ کلینکل سائیکالوجی کا کورس ہے اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس انٹروڈکٹری سائیکالوجی تو آلریڈی پڑھی ہوگی تو یہ ایک قسم کا اس کے اوپر ایک اس کی بیسس آگے چلانے کے لیے یہ کورس انٹروڈیوس ہوا ہے میں آپ کو اس موقع پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کورس ہے یہ بیسڈ ہے 45 فائیو لیکچرس پہ اور یہ جو 45 فائیو لیکچرز ہیں ان کو میں نے براڈلی eh, چار مین ایشوز اور ایریاز کو یا بلاکس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے پہلا جو بلاک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاؤنڈیشنز آف کلینکل سائیکالوجی تو آج کا جو لیکچر ہوگا وہ اس بلاک سے اس کا تعلق ہوگا اگلا جو بلاک ہے وہ کلینکل اسسمنٹ کا بلاک کہلاتا ہے اور تیسرا جو بلاک ہے وہ کلینکل انٹروینشن کا بلاک کہلاتا ہے اور چوتھا بلاک جو ہے وہ کلینکل اسپیشلٹیز کا بلاک کہلاتا ہے تو اس جنکچر پہ میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ یہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے یہ بیسکلی ایک وہ ایفٹ ہے جو مینٹل ڈسٹریس میں جو لوگ ہوتے ہیں یا جن کو مینٹل ایشوز اور کنسرنز ہوتے ہیں یہ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے by the use of assessment diagnosis اور ٹریٹمنٹ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں اس موقع پہ ایک چھوٹی سی گلانس ہم ایک لک تھوڑا سا ہم مارتے چلے کہ why why is it that clinical psychology is so important recently America میں ایک سروے کیا گیا تھا اور اس سروے کے مطابق دیکھنے میں آیا کہ تقریباً تھرٹی پرسینٹ تھرٹی پرسینٹ جو ہے یہ بہت لارج سیمپل ہے of Americans at some point اور the other they suffered from psychiatric illness یا اسائکیٹرک کنڈیشن تھرٹی پرسینٹ کا مطلب ہے رفلی اپروکسیمیٹلی سیونٹی ملین پیپل اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ seventy million people suffer from a psychiatric condition some time اور دی ادر ان لائف اسی طرح پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ان میں سے پندرہ ملین جو تھے وہ اینگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوئے so they suffer from anxiety disorder جب انگزائٹی ڈس آرڈر سے میری مراد جو ہے وہ بیسکلی ایسی کنڈیشنز ہیں جس طرح فوبک کنڈیشنز ہوتی ہیں فیئرز ہوتے ہیں جو کہ بہت عام ہیں جس طرح انگزائٹی ڈس آڈرز ہوتے ہیں یا انگزائٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں کہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں یا جس طرح آبسیشنل کمپلسو نیوروسیز ہے وہ بھی ایک انگزائٹی ڈس آڈر ہے اس کے بعد دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ تقریباً دس ملین پیپل ایسے تھے جو موڈ ڈس آڈرس یا ڈپریشن کے شکار ہوئے تو ڈپریشن بھی ایک بہت کامن کمپلینٹ ہوتی ہے اسی طرح دیکھنے میں آیا کہ تقریباً ایک لارج اماؤنٹ آف پیپل جو تھا وہ ڈائگنوز ہوا اور اسی طرح کوئی تقریباً فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ خواتین آئی تھنک یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ خواتین جو تھیں وہ ڈائگنوز ہوئی you know with with eating disorders at this juncture I would also like to see کہ جو میں نے ابھی آپ کو فیگرس کوٹ کی ہیں یہ ہیں تو امیرکن فیگرس لیکن اس کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یہ جو فگرز ہیں یا یہ جو کنڈیشن ہے یا یہ جو پرپورشن ہے یا یہ جو پرسنٹیج ہے یہ ہمارے ملک میں ایگزٹ نہیں کرتی آئی وڈ سے کہ this is pretty much the ratio and percentage of psychiatric problems all over the world. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ پاکستان میں اب تک ایسا کوئی سروے نہیں کیا لیکن اگر اگر ایسا سروے کو کیا جائے تو آئی ایم شیور ہمارے بھی جو فگرز ہوں گے وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہوں گے سو سو دیئر اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کہ کلینکل سائیکالوجی کتنی امپورٹنٹ ایک ایک ایک شعبہ ہے یا ایک ایک فیلڈ ہے اور اس میں کس طرح فرنٹ لائن میں کلینکل سائیکالوجسٹ کو رہ کے مینٹل اور ایموشنل کنسرنز جو ہیں لوگوں کے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے so therefore now if you to look at what is clinical psychology تو clinical psychology is a very exciting field is a exciting endeavour جو انکمپس کرتی ہے overall well being of human beings صرف مائنڈ یو صرف سائیکوپیتھولوجی نہیں صرف بیماری نہیں بلکہ تندرستی بھی اور بلکہ آج کل تو ہم لوگ ایز کلینکل سائیکولوجسٹ یا ایز کلینکل سائیکو تھراپسٹ ہم لوگ تو ہیلدی ہیومن بینگ سے میرے اور آپ جیسے لوگوں سے ہم ڈیل کرتے ہیں کیونکہ آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی ایشوز یا وہ چھوٹے موٹے کنسرنس جو ہماری زندگیوں میں ہر روز آتے ہیں کہ ان کو ساتھ ساتھ شارٹ کیا جائے میں تو بلکہ ان کنسرنس کو کئی دفعہ گاربیج بھی کہتا ہوں کہ we all tend to carry and accumulate our own garbage on a daily basis تو اس کی صفائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونی بہت ضروری ہوتی ہے سو دیئر فور جو چیز واضح اس سے ہوئی وہ یہ ہے کہ clinical psychologist has a very important role to play in the field of mental health اور یہ جو رول ہے یہ وہ پلے کرتا ہے by by different tools that he uses and by different perspective that he works or اس میں سے سب سے پہلا پرسپیکٹو جو ہے وہ اسسمنٹ کا ہے دوسرا ڈائگنوسس کا ہے تیسرا انٹروینشن کا ہے یا تھراپی کا ہے جس کو ہم ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور اور چوتھا جو ہے وہ پریونشن کا ہے آف مینٹل ہیلتھ پرابلمس تو کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے جس سے میں ابھی بات اسسمنٹ کی کر رہا تھا وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے ذریعے سائیکولوجیکل ٹولس کے ذریعے بیہیول ٹریٹمنٹ کے ذریعے بیہیویئر تھراپی کے ذریعے انٹرویوز کے ذریعے آبزرویشن کے ذریعے وہ اپنے کلائنٹس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ انکریزنگلی اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں in observing the behaviour and also observing the psychological factors جو اثر انداز ان کی کلائنٹس کی زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے فیکٹرس کا امپیکٹ انوائرمنٹل فیکٹرس کا امپیکٹ انٹرنل فیکٹرس کا امپیکٹ انسان کی اوور آل ایموشنل جو کنڈیشن ہے اس پہ پڑتا ہے تو ان سب چیزوں کو ان ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کلینکل سائیکولوجسٹ اسی طرح پریونٹیو پروگرامز میں بھی اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے پریونٹیو پروگرامز سے مراد میری جو ہے وہ ایسے پروگرامز ہیں جن کا تعلق ایک اوور آل کمیونٹی سے ہوتا ہے فار انسٹنس سگریٹ اسموکنگ کے اینٹائی اسموکنگ پروگرام ہو سکتا ہے اینٹائی ڈرگ ابیوز پروگرام ہو سکتا ہے anti use of alcohol programme ہو سکتا ہے anti H I V programme ہو سکتا ہے تو یہ سارے وہ پروگرامس ہیں جس جس میں کمیونٹی لیول پہ پریونشن کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے عوام کو اب ایک چیز میں اس جنکچر پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک الٹیمیٹ جو ایم کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہے یا کلینکل سائیکالوجی کا ہے وہ بیسکلی اوور آل جو ذہنی ہیلتھ ہے انسان کی اس کو بہتر کرنا ہے اور ذہنی ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے دو تین چیزیں خاص طور پہ ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں کہ ذہنی ہیلتھ کا تعلق انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں قسم کے فیکٹر سے ہے انٹرنلی ہمارے بلیف سسٹمس انٹرنلی ہمارے attitude towards life internally internally کہ ہم اپنے آپ کو کیا میسیجز دیتے ہیں اپنے اندر ایک کس قسم کا ڈائلاگ چلاتے ہیں آیا وہ مثبت ڈائلاگ ہے یا نگیٹو ڈائلاگ ہے اور اسی طرح بیرونی کچھ فیکٹرز بھی کہ کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کس قسم کے پریشرز ہیں کس قسم کے لوگ ہیں کس قسم کی کنڈیشنز ہیں یہ سب کچھ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک پارٹ پلے کرتا ہے اوور آل مینٹل ہیلتھ میں میں اس جنکچر پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ غور کریں تو کلینکل سائیکالوجی ایک واحد سائیکالوجی کا شعبہ یا فیلڈ ہے جو نفسیاتی پرنسپلس نفسیاتی کانسیپٹس کو لیبوریٹری کنڈیشن میں سے نکال کے باہر عوام میں کمیونٹی میں لوگوں میں لاگو کرتا ہے سو دس از دی اونلی فیلڈ جس میں یہ امپلیمنٹیشن نفسیاتی پرنسپلس کی ہوتی ہے اب ذرا آگے چلتے ہیں اور اب تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں ڈیفینیشن کی یہ جو ہینڈ آؤٹ آپ کو بھی ملے گا اور جو آپ کتاب بھی پڑھیں گے اس کورس پہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بے شمار ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں تو ڈیفینیشنز تو اوور دا ایئرز بہت سی اکٹھی ہو چکی ہیں لیکن ایک ڈیفینیشن خاص طور پہ جو ریزنک نے دی تھی 1991 میں وہ ایسی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ is is is you know all all and and compassing compassing سے مراد یہ ہے کہ وہ وہ کافی حد تک کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ کو کور کرتی ہے تو میں اس ڈیفینیشن کے بارے میں آپ کو کوٹ ہی کر دیتا ہوں کہ the field of clinical psychology involves research teaching and services relevant to the applications of principles methods and procedures for understanding predicting and alleviating intellectual emotional biological psychological social and behavioural maladjustment disability and discomfort applied to a wide range of client population اب میں بریفلی جو اب تک کور میں نے ایریا کیا ہے اس کو میں بریفلی سمرائز کرنا چاہوں گا تاکہ تھوڑا سا یہ ایک ری اسٹیٹمنٹ بھی ہو جائے کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ بیسکلی میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ it's a broad approach to deal with human problems اور اور یہ اپروچ جو ہے یہ انڈیویجول لیول پہ اور فیملی لیول پہ یا انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے لیول پہ یا گروپ لیول پہ دونوں لیولس پہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے جو مین ٹولس ہیں جو کمپونیٹس ہیں وہ اسسمنٹ ڈائگنوس ٹریٹمنٹ اور پروینشن یہ چار اس کے مین کمپونیٹس ہیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے وہ ایڈلٹس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے وہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے مطلب وہ وہ ہر پاپولیشن کے ہر پیرامیٹر کے میں اس کا استعمال ہے اب جو اگلا ٹاپک کہہ لیجیے جو ہے جس پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنز جو اس سے کلینکل سائیکولوجی کے سے بڑے کلوزلی کنیکٹڈ اور ریلیٹڈ ہے میں ان کی بات کرنا چاہوں گا میرے ذہن میں میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایکچولی آٹھ ایسے پروفیشنز آتے ہیں لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو بہت کم ہے اور اس کی وجہ سے کلینکل سائیکولوجسٹ اور کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے درمیان فرق لوگوں کو اکثر نہیں پتہ اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائکیٹرسٹ کے درمیان لوگوں کو فرق نہیں پتا تو یہ اس طرح کے اور جو شعبے ہیں جو بڑے کلوزلی کنیکٹڈ ہیں اور مینٹل ہیلتھ بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں I think it is important کہ ہم ان کی بھی آج تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ یہ واضح ہو جائے آپ کو کہ یہ جو پروفیشنز ہیں ان ان کا کیا رول ہے اور یہ کس طریقے سے کچھ ملتے جلتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ یا کلینکل سائیکالوجی کے ساتھ اور کس طریقے سے یہ مختلف ہیں یہ بیسکلی آٹھ ایسے شعبے ہیں جن میں سب سے پہلا تو سائکیٹرسٹ کا ہے دوسرا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا ہے تیسرا سائکیٹرک سوشل ورکر کا ہے چوتھا ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ کا ہے پانچواں اسکول سائیکالوجسٹ کا ہے چھٹا ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا ہے ساتواں سائکیٹرک نرسز کا ہے اور آٹھواں پیرا پروفیشنلز کا ہے اب تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا سائکیٹرسٹ کے حوالے سے سائکیٹرسٹ ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ بہت عرصے سے ہے اور بلکہ کلینکل سائیکولوجسٹ سے کے آنے سے بھی پہلے سے ہے سو دیو فور آپ سب لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے سائکیٹرسٹ کے نام سے میں اپنی پریکٹس میں میں نے یہ چیز بہت ایکسپیرئنس کی ہے کہ میرے جو کلائنٹس آتے ہیں اور even in my social life میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو کلینکل سائیکولوجسٹ اور سائکیٹرسٹ کے درمیان فرق کا اندازہ نہیں ہے I mean there is a little confusion around it تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی آج میں دور کرنی چاہوں گا بیسکلی موٹی موٹی چیزیں آئی تھنک زین میں آپ کو جو رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو سائکیٹرسٹ ہے وہ بیسکلی ایک ڈاکٹر ہے وہ ایک فزیشین ہے اور اس کی جو اورینٹیشن ہے اس کی جو ٹریننگ ہے وہ میڈیکل ٹریننگ ہے وہ میڈیکل ٹریننگ لینے کے بعد وہ سائکیٹرسٹ بنتا ہے اور کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے لہذا وہ سائکیٹرک کنڈیشنز یا النسز کا علاج دوائی کے ذریعے کرتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ذہن میں رکھنی کہ وہ پرائمریلی میڈیسن جن کو ہم سائیکو فارمیکولوجیکل میڈیسنس کہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ emotional problem psychiatric problem psychological problems کا وہ علاج کرتا ہے اس اس کو ایک ڈیفینیٹ میں I would like to accept the fact کہ سائکیٹرسٹ کو ایک ڈیفینیٹ ایج ہے کلینکل سائیکالوجسٹ اس ایریا میں کیونکہ اس اس اس نے نے کی میڈیکل اورینٹیشن ہے میڈیکل ٹریننگ ہے تو اس کو میڈیکل کنڈیشن جو you know that are human being go through ان کا بہت بہتر اندازہ ہوتا ہے as may be a clinical psychologist so therefore yes جب اس کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس کی میڈیکل کنڈیشن کو بھی ساتھ ساتھ اٹینڈ کر لیتا ہے جو کہ نارملی کلینکل سائیکولوجسٹ نہیں کرتا اب تھوڑی سی بات کر لی جائے ایجوکیشن اور ٹریننگ کی سائکیٹرسٹ کی پہلے تو جس طرح میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے پانچ سال کی یو you نو know, اس کی میڈیکل ایجوکیشن ہوتی ہے میڈیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے سائکٹرسٹ بننا ہے تو پھر چار سال کی ٹریننگ انوالوڈ ہے یہ کافی انٹینس ٹریننگ ہوتی ہے جس کو ریزیڈینسی ہم کہتے ہیں پاکستان میں تو ریزیڈینسی کے علاوہ ایف سی پی ایس ہے جو کہ وہ بھی ایک چار سال کا ہی ٹریننگ پروگرام ہے اور پھر ایک ڈپلوما ان سیکٹری ہے وہ ایک سال کا ٹریننگ پروگرام ہے تو یہ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ پھر as a psychiatrist as a consultant psychiatrist کام کرتا ہے اب تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامن ہیں بٹوین اے سائکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہیں ایک چیز تو ذہن میں یہ رکھیں کہ سائکیٹرسٹ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ لہذا دوائی کا استعمال کرتا ہے کلینکل سائیکولوجسٹ کیونکہ basically is trained in human behaviour and had training in different modalities of psychotherapy تو لہذا وہ ان موڈیلٹیز کو ان طریقہ کار کو یوز کرتا ہے تھرو ٹاکنگ تو وہ تھرو انالیسز تجزیے کے ذریعے سے وہ اپنے کلائنٹس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک تو یہ بڑا واضح فرق ہے پھر دوسرا جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ریسرچز پہ بھی کافی اپنا اپنی اسٹریٹجیز کو بیس کرتا ہے ایک اور چیز جو دیکھنے میں بہت آئی ہے وہ یہ ہے کہ سائکیٹرسٹ انویریبلی آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز بڑے بلیک اینڈ وائٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں یہ لو یہ نہ لو یہ دوائیاں لینی ہیں یہ نہیں لینی یہ کام کرنے یہ کام نہیں کرنے یہ چیزیں کھانی ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی تو میڈیکل یا میڈیکل ماڈل جو ہے وہ بیسکلی ایک اتوریٹیرین ماڈل ہے unlike the medical model جو کلینکل سائیکالوجی کا ماڈل ہے وہ ایک ہیومنسٹک ماڈل ہے ہیومنسٹک ماڈل سے میری مراد جو ہے وہ بیسکلی ہے کہ ہم اتنا زیادہ اپنے کلائنٹس کو کی لائف کو ڈائریکٹ نہیں کرتے ہم ان کو ان کی انگلی پکڑ کے ان کو لے کے بہت زیادہ چلانے کی کوشش نہیں کرتے ہمارا جو فوکس اور ہماری جو ایفرٹ ہے وہ ان کے شعوری لیول پہ ان کے شعور کو بہتر کرنا ان کی اویئرنیس میں چیزیں لانا ان کو ان ان, ان کی اسٹرینتھس کو سامنے لانا اور ان کو اور ایسی آپشنز دکھانا ہے جن کو اگر یہ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں تو from that point of view یہ جو ایفرٹ کلینکل سائیکالوجسٹ کی جو ایفرٹ ہے ان لائک دی سائکیٹرسٹ کی ایفرٹ وہ اٹانمی وہ امپاورمنٹ اور وہ وہ ایک انٹرنل جو اسٹرینتھ ہے انسان میں اس کو ابھارنا اس کو آگے لانا فور فرنٹ پہ اور تاکہ جو کلائنٹ ہے جو انسان ہے وہ زیادہ رسپانسبل طریقے سے اپنی زندگی کے مسئلوں کو اپنے مسائل کو ان کا حل ڈھونڈ سکے ان کا حل کر سکے اور ایک رسپانسبل طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے اب ہم بات کرتے ہیں اگلے پروفیشن کی جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا پروفیشن کہلاتا ہے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کا پروفیشن میرے خیال میں is the closest to clinical psychologist and there is a lot of overlapping in these two professions اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کاؤنسلنگ کے لیے لوگ کہتے ہیں جی میں کاؤنسلنگ کے لیے جا رہا ہوں سائیکو تھراپی کے لیے جانا نارملی یوز نہیں ہوتا کاؤنسلنگ کے لیے جانا اکثر یوز ہوتا ہے اس کی ایک اس کی دو تین وجہ ہیں جو میں بتانی چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات ہم کر لیں کہ جی اوور لیپنگ کیا ہے ایک تو اوور لیپنگ یہ ہے کہ جو بیسک سائیکالوجی کورسز ہیں وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کے بھی وہی ہیں جو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے ہیں اس کے بعد البتہ ماسٹرز لیول پہ سائیکالوجی کرنے کے بعد تھوڑا سا اسپیشلائزیشن ٹریک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کاؤنسلنگ سائیکالوجی جو ہے وہ ریلیٹیولی پاکستان میں کم پائی جاتی ہے اتنے زیادہ پروگرامز کاؤنسلنگ سائیکالوجی کے پاکستان میں نہیں ہیں کلینکل سائیکالوجی کے البتہ پاکستان میں تین چار پروگرامز آج کل چل رہے ہیں لیکن کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا سچ کوئی پروگرام نہیں ہے اب تھوڑی سی بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ کاؤنسلنگ سائیکالوجی سائیکالوجسٹ کرتا کیا ہے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اسی طرح بالکل لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کرتا ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کاؤنسلنگ میں کنسرنس کی جو نیچر ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے مثلا کاؤنسلنگ میں اب اب اگر آپ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کو دیکھ لیں تو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ میں ایشوز آتے ہیں پڑھائی کے علاوہ ایشوز آتے ہیں وہ ایشوز جو لٹ سے کہ اسٹریس کے ایشوز ہیں کہ جی مجھے بہت ٹینشن رہتی ہے مجھے بہت مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا یا میری اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتی یا کئی دفعہ ایشوز جو آتے ہیں ان کا تعلق کاؤنسلنگ میں ہوتا ہے ٹیچرس کے اراؤنڈ یا کئی دفعہ ان ادر ورڈ وہ جو ایشوز ہیں وہ ایسے ایشوز ہیں جس میں کہ بہت ان ڈیپتھ کوئی پروبنگ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک ایک سرفس لیول پہ ایشوز کو سارٹ کیا جاتا ہے ایک کوگنیٹو لیول پہ ایشوز کو سارٹ کیا جاتا ہے اور گائیڈنس دی جاتی ہے بچے کو یا ایڈلٹ ڈپینڈنگ کاؤنسلنگ جو ہے وہ انویریبلی کریئر کے اراؤنڈ بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے امپلائمنٹ کے اراؤنڈ بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو کاؤنسلنگ جو ہے وہ کئی ایریاز میں کی جاتی ہے ویئر ایز uh, جو کلینکل سائیکولوجسٹ کا کام جو سائیکو تھراپی کا کام ہے اس کو تھوڑی سی اس کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح ایک اور جو ایریا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے لیے جب آپ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ آپ کو بہت زیادہ سیشنز کے لیے نہیں بلاتا وہ آف دی ایوریج میں بھی آپ کو چھ سے دس سیشنز کے لیے بلا لے گا ویئر ایز کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کو انویریبلی بارہ سے چوبیس سیشنز کے لیے بلاتا ہے اب ہم بات اگلے شعبے کی کرتے ہیں جس کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہے یہ شعبہ جو ہے اس کو ہم سائکیٹرک سوشل ورکر کا نام دیتے ہیں سائکیٹرک سوشل ورکر کی بھی جو جو اسکولنگ ہے جو ایجوکیشن ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرح ہی ہے کہ پہلے اس نے ایم اے کرتا ہے سوشل ورک میں سوشل ورک میں ایم اے کرنے کے بعد انویریبلی ایک سال کی وہ ٹریننگ لیتا ہے اس کے بعد وہ ایک کسی ہاسپٹل سیٹنگ میں انویریبلی ویسے تو ٹیچنگ میں بھی جاتے ہیں لیکن انویریبلی یہ ان ان کی ان کا جو جاب ہے وہ کسی ہاسپٹل میں یا کسی ایسے ادارے میں ہوتا ہے جہاں پہ ایک team of mental health workers already کام کر رہے ہیں ٹیم سے میری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ there is a psychiatrist there is a clinical psychologist and then there is a psychiatric social worker جو اس ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے یہ ٹیم کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ ہے جو مینٹل ہیلتھ کے فیلڈ میں آیا ہے کیونکہ ایک چیز جو بڑی واضح ہو گئی ہے اوور دیز ایئرز وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک پروفیشن جو ہے وہ is not adequate not adequate in the sense کہ وہ ہر جو نیڈ ہے پیشنٹ کی اس کو وہ اٹینڈ نہیں کر سکتا so therefore social worker جو ہے وہ بھی ٹیم کا حصہ بنتا ہے and so the team approach now جو اکثر بڑے ہاسپٹل میں یوز ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بھی آپ کا رشتے دار اگر ایڈمٹ ہوا ہے کبھی کسی ہاسپٹل میں تو اس کو اس کو وزٹ کرنے کئی ڈفرینٹ کنسلٹنٹس آ رہے ہوتے ہیں صرف ایک شخص نہیں آ رہا ہوتا اس کو دیکھنے کے لیے سوشل ورکر کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ سوشل انوائرمنٹ کی طرف پیشنٹ کی ہوتا ہے اور اس کے ماحول کی طرف ہوتا ہے اور خاص طور پہ اگر وہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے سے کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو اس فیکٹری کے ماحول کی انڈرسٹینڈنگ بھی اس کے لیے ضروری ہے تو اکثر اوقات سوشل ورکر جو ہے وہ ہاؤس وزٹس بھی کرتا ہے پیشنٹس کے گھروں کی وہ پیشنٹ کے امپلائرز کو بھی ملتا ہے وہ پلیس آف امپلائمنٹ میں بھی جا کے دیکھتا ہے کہ بھائی what is a kind of environment that my patient you know is part of یا وہ اس کا بیشتر حصہ جو دن کا ہے کس انوائرمنٹ میں گزرتا ہے اندر مینٹل ہیلتھ پروفیشن جس کا میں اب ذکر کرنا چاہوں گا وہ ریہیبلیٹیشن سائیکولوجسٹ کا ہے ریہیبلیٹیشن سائیکولوجسٹ بھی بیسکلی اس کی جو ٹریننگ ہے ایجوکیشن ہے وہ ماسٹرز لیول کی ہوتی ہے اس نے سائیکالوجی کے تمام کورسز لیے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ ایک خاص قسم کے پیشنٹس کے ساتھ یا کلائنٹس کے ساتھ ہوتی ہے جب میں خاص قسم کی بات کرتا ہوں تو وہ بیسکلی کام کرتا ہے ان پیشنٹس کے ساتھ جن کو کوئی فزیکل ڈسبلٹی ہوتی ہے یا کوئی نیورولوجیکل ڈسبلٹی ہوتی ہے اور وہ اس فزیکل اور نیورولوجیکل ڈسبلٹی کی وجہ سے ان کی لائف جو ہوتی ہے وہ کافی ریسٹرکٹ ہوئی ہوتی ہے تو جب لائف ریسٹرکٹ ہو جائے جس طرح فار انسٹنس اگر کوئی کار ایکسیڈنٹ میں ایک, انسان انوالو ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس انسان کی کوگنیٹو فنکشننگ جو ہے یا اس کی لینگویج جو ہے یا اس کی اسپیچ جو ہے یا اس کی فزیکل موومنٹ جو ہے اگر وہ ختم ہو گئی ہے یا بہت محدود ہو گئی ہے تو اب اس شخص کو اپنی لائف میں بے شمار life changes in other words لانی پڑتی ہیں کیونکہ اس کا لائف سٹائل بالکل بدل جائے گا ہو سکتا ہے اب وہ چلنے کے قابل ہی نہ ہو ہو سکتا ہے اس کو ویل چیئر کا سہارا لینا پڑے یا اس پہ چلنا پڑے تو ان پیشنٹس کی یا ان لوگوں کی زندگی میں ان ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے سائیکولوجیکل ہیلپ کی تو یہاں پہ ریہیبلیٹیشن سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے بائی ٹیلنگ دیم کہ how they can adjust to you, کہ اس طرح کی ڈسیبلٹی جب آتی ہے انسان کی زندگی میں تو وہ بے شمار ڈپریشن بھی کئی دفعہ لے کے آتی ہے وہ بے شمار مایوسی بھی لے کے آتی ہے انسان اپنی نظر میں کئی دفعہ بالکل اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ مور یو نو اگر میں اب چل نہیں سکتا تو I am no good anymore اگر میری اب بنائی ختم ہو گئی ہے تو I am no good anymore اگر میں اب رائٹ ہینڈ سے لکھ نہیں سکتا تو I am no good anymore تو ان لوگوں کو بھی اس طرح کی کاؤنسلنگ کی ریہیبلیٹیو پروسیس میں بہت ضرورت ہوتی ہے اگلا جو پروفیشن ہے وہ اسکول سائیکولوجسٹ کا ہے اسکول سائیکولوجسٹ میری نظر میں has a very important role to play یہ امپورٹینٹ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق ایک ایک نئی جنریشن کے ساتھ ہے ان کا تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے ان کا تعلق اس جنریشن کے ساتھ ہے جو کل کو ہمارا مستقبل بنتی ہے اچھا لہذا اب اسکول سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ بیسکلی کیا ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا اسکول سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ فیڈ بیک دیتے ہیں اسٹوڈینٹس کے بارے میں خاص طور پہ اگر ٹیچر کو یہ لگے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کچھ بیہیویئر پرابلمس ہیں یہ ٹک کے بیٹھتا نہیں یہ شرارتی بہت زیادہ ہے یہ کہنا نہیں مان رہا ٹیچر کا تو وہ اس کو ریفر کرے گی اسکول سائیکالوجسٹ کے پاس اسی طرح کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر فیل کرتی ہے کہ اس بچے کو چیزیں سمجھ نہیں جلدی آتی اور کیونکہ سمجھ نہیں آتی لہذا وہ اس کی اچیومنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اور وہ اتنے اچھے نمبر نہیں لے پا رہا جتنے اس کو لینے چاہیے تو وہ ایسے کیسز کو بھی ریفر کرتی ہے اسکول سائیکالوجسٹ کے پاس پھر کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ ٹینشن یا اسٹریسز یا کچھ اور ان کے گھر میں کچھ ایسی انوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان نظر آتے ہیں وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو اسکول کے کام میں انوالو نہیں کر پاتے تو تو ایسے ٹیچرز کی بھی جب ایک ایک جب انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے اور یہ آئیڈینٹیفکیشن کا پروسیس انویریبلی ٹیچرز کرتی ہیں تو پھر وہ اپنے اسکول کے کاؤنسلر کے پاس ان بچوں کو ریفر کرتے ہیں تو جب بچہ اسکول کاؤنسلر کے پاس یا اسکول سائیکالوجسٹ کے پاس آتا ہے تو اسکول سائیکالوجسٹ کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بچے کی نیڈس کو اسیس کرے اور اس اسسمنٹ کے تھرو اسے پتہ چلتا ہے کہ جی بچے کی نیڈس کیا ہیں اگر بچے کی نیڈ ایجوکیشنل اسسمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ ایجوکیشنل اسسمنٹ کرواتا ہے اگر بچے کی نیڈ اسسمنٹ کی ہے تو وہ بیہیورل اسیسمنٹ کرواتا ہے اگر بچے کی نیڈ انٹلیکچل اسیسمنٹ کی ہے کوگنیٹو اسسمنٹ کی ہے تو وہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کرواتا ہے اگر بچے کی نیڈ کاؤنسلنگ کی ہے تو وہ پھر بچے کو ہو سکتا ہے کسی کاؤنسلر کے پاس یا کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کر دے تو بیسکلی وہ بچے کی نیڈ کو اسس کر کے پھر اکارڈنگلی اس بچے کو وہ سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کہ اس بچے کو ہیلپ مل سکے اگلا جو پروفیشن جس کی میں بات کرنی چاہوں گا وہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کا ہے ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے یہ ایک بڑا نیا فیلڈ ہے یہ دنیا بھر میں یو نو بڑی ریسنٹلی یہ یہ شروع ہوا ہے اور یہ جو فیلڈ ہے اس میں بیسکلی سائیکالوجسٹ کا جو کام ہے وہ ایک پروگرام ڈیولپمنٹ کے لیول پہ ایک اوور آل ہیلتھ نیڈس کو لوگوں کی ذہن میں رکھتے ہوئے اس اس کا کا ہے ہمارے یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کئی کلبز جو ہیں وہ ہیلتھ سائیکالوجیز اب ہائر کر رہے ہیں وہ ہیں بیسکلی سائیکالوجیسٹ ہی لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ ایک اوور آل ہیلتھ کے کنسرنس کے اراؤنڈ ہے کئی جمز ہیں کئی ہیلتھ کلبز ہیں جو بن جو ہمارے ملک میں بھی ہیں باہر کے ملکوں میں بھی ہیں وہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ کو ہائر کرتی ہیں تو ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ you know how to look smart how to lose weight you know how to have a healthy life routine ان چیزوں کی طرف زیادہ ہے نیکسٹ مینٹل ہیلتھ پروفیشن جس کی میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ سائکیٹرک نرسز کا ہے سائکیٹرک نرسز کی ٹریننگ اپنی دو سے تین سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد ان کو internship on the job training psychiatry wards میں دی جاتی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ شعبہ ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی سیکرٹری وارڈ میں کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو جانے کا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو سائکیٹرسٹ ہے یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہے یا سائکیٹرک سوشل ورکر ہے وہ آتا ہے تھوڑا سا ٹائم اپنے پیشنٹ کے ساتھ گزارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے سائکیٹرک نرس وہ واحد پروفیشنل ہے یا وہ پرسن ہے جس کا تقریباً آٹھ گھنٹے اسی وارڈ میں گزرتے ہیں سو so, لہذا جتنا ڈیٹا جتنا زیادہ جتنی زیادہ information through observation psychiatric nurse کے پاس ہوتی ہے وہ کسی بھی اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس نہیں ہوتی تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت اہم امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے in determining the treatment strategy of the patient بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سیکٹرک نرس ہے وہ اپنے نوٹس لکھتی ہے فائل میں اور یہ جو نوٹس ہیں یہ یہ یہ فزیشین بھی یہ سائکیٹرسٹ بھی یہ کلینکل سائیکولوجسٹ بھی ان نوٹس کو آ کے پڑھتا ہے اور اس کی بیسس پہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آگے ٹریٹمنٹ پلان کیا ہونی چاہیے اب جو اگلا شعبہ جس کا میں بریفلی ذکر کرنا چاہوں گا وہ پیرا پروفیشنلز کا ہے پیرا پروفیشنلز جو ہیں ہم ہم اکثر ان کو we we tend to take them for granted اور ہم اتنی ان کو اہمیت اٹیچ نہیں کرتے whereas actually they have a very important role to play یہ پیرا پروفیشنل جو ہیں یہ بیس یہ کوئی ایسا ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے لیکن ان انہوں نے اوور دا ایئرس کام کر کر کے ایک اپنی اسپیشلٹی سی بنا لی ہوتی ہے پیرا پروفیشنل سے میری مراد ہے کہ لیٹ سے کہ وہ لوگ جو اکوپمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں وہ لوگ جو اور ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں لیٹ سے کہ پیشنٹ کو اٹھا کے واش روم میں لے کے جا رہے ہیں وہ بھی پیرا پروفیشنلس ہیں بیڈز ہیں اٹینڈنٹس ہیں یہ سب پیرا پروفیشنلس کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ان کا کوئی ڈائریکٹلی کوئی سائیکو تھراپیوٹک ہیلپ تو یہ نہیں دے رہے ہوتے یا کوئی سیشنس تو نہیں کر رہے ہوتے یا کوئی میڈیسنل ٹریٹمنٹ میں تو ان کا ان پٹ نہیں ہوتا لیکن ایک اوور آل ویل بینگ جو ہے پیشنٹ کی ان میں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے so therefore I feel then definitely need to be given the due respect جو دیٹ دے ڈیزرو اب کچھ بات میں کرنی چاہوں گا کہ بھائی یہ جو کلینکل سائیکولوجی ہے یہ in what way is it unique اس کے کیا یونیک فیچرس کیا ہیں اور یہ اور برانچز سے کس انداز سے سائیکالوجی کی اور برانچز سے کلینکل سائیکالوجی جو ہے جب میں اور برانچز کی بات کرتا ہوں تو میری مراد ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے سوشل سائیکالوجی ہے کہ بھئی یہ کس لحاظ سے ان برانچز سے ڈفرینٹ ہے تو سب سے پہلے تو چیز ذہن میں ہم یہ رکھیں کہ جو کلینکل سائیکالوجی جو ہے اور جو اس میں جو کمٹمنٹ ہیومن ویل بینگ سے ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ ڈیل کر رہے ہیومن مائنڈ سے وہ ہیومن بہیویئر سے ڈیل کر رہے وہ ہیومن ویل بینگ سے ڈیل کر رہے وہ وہ انسانی صحت سے ڈیل کر رہے تو لہذا ایک تو جو level of commitment and the level of involvement ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کی وہ سوشل سائیکالوجسٹ کی بنسبت ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ کی بنسبت آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کی بنسبت بہت فرق ہے اور بہت زیادہ ہے اسی لیے کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے اس کی جو ٹریننگ ہے اس میں انٹرنشپ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور کوئی بھی سائیکولوجی کا فیلڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں سائیکولوجسٹ کو فار انسٹنس اپنی تھراپی کروانے کی ضرورت پڑے ویئر ایز کلینکل سائیکولوجسٹ کو خاص طور پہ اگر وہ سائیکو تھراپسٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو خود سے اس سفر سے بھی گزرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی تھیراپی خود سے کرواتا ہے وہ اسی لیے کرواتا ہے کہ اس کو اپ اپنی بیہیویئر کی اپنی فنکشننگ کی اپنی سائیکولوجیکل فنکشننگ کی اپنے نیوروسز کا ایک بہتر اندازہ ہو سکے اور وہ اپنے جو نیوروسز ہیں وہ کسی اور پہ پروجیکٹ نہ کرے وہ اور اپنے پیشنٹس کو فیڈ نہ کرے یہ یہ ایک ایک ایسا بڑا قدم ہے ایک اتنا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو کلینکل سائیکالوجسٹ کو جس میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کیونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو دوسرے جانوں سے اور لوگوں کی جانوں سے اور لوگوں کی صحت سے ان کی مینٹل ہیلتھ سے ڈیل کرنا ہے اور ان کی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی اپنی بھی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہو وہ بہتر ہو وہ تندرست ہو ایک ہیلدی مائنڈ ہونا کلینکل سائیکولوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وائڈ آپ سمجھ لیجئے پیشہ سائیکولوجی میں جس میں کہ اسسمنٹ ڈائگنوس اور ٹریٹمنٹ ہے باقی سوشل سائیکولوجی میں آرگنائزیشن سائیکولوجی میں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں یس ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ میں work with you know to figure out کہ میموری پرابلمس کیا ہیں ریٹس کی سوشل سائیکالوجسٹ میں ورک آن کہ لوگ آپس میں فیملی میں کس طرح ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کا سوشل ڈسٹینس کیا ہے وہ سوشل ایشوز سے تو ڈیل کرتے ہیں لیکن وہ ٹریٹمنٹ سے ان کا کوئی ایشو یا کنسرن نہیں ہوتا تو so in other words clinical psychology جو ہے یہ it's a very important branch of and and it gets its importance because it deals with mental health issues and concerns of people اچھا جی اب میں کچھ بات کرنی چاہوں گا کلینکل سائیکولوجسٹ کی importance and how is clinical psychologist different from other psychologist ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے ہماری اپنی پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں پاکستان میں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے پاکستان میں Pakistan association of clinical psychologist ہے باہر کے ملکوں میں ہر ملک میں اپنی اپنی ایسوسیئشنس ہیں امیرکن سائکیٹرک ایسوسیشن ہے امیرکن سائیکالوجسٹ ایسوسیشن ہے I mean every country has association جو کلینکل سائیکالوجسٹ کے کام کو مانیٹر کرتی ہے اور کام کا مانیٹر کرنے سے مراد جو میری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کوڈ آف ایتھکس ہیں there are certain rules to the game of psychology of clinical psychology یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے as opposed to maybe other branches of psychology دوسری برانچز جو ہیں ان میں یو نو ٹیچنگ ان میں مے بی ریسرچ ورک ان میں یو نو ایکسپیریمنٹس جو ہیں اس طرح کا فوکس زیادہ ہے لیکن clinical psychologist just like psychiatry just like the medical profession اس میں you know there a kind of oath or under اور وہ جو ہے پاکستان میں بھی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ اور جب آپ انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں جب آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں جب آپ ان کی ویل بینگ سے ڈیل کرتے ہیں تو you you have a very important kind of a role to play آپ کو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ورچولی اس طرح پرسیو کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح کہ you know you right after your next next to ہم دین گاڈ تو اتنی زیادہ ایک ویٹیج اور ایک اہمیت اور ایک امپورٹینس آپ کی ہر بات کو دی جا رہی ہوتی ہے تو اس لیے کلینکل سائیکولوجسٹ کو بڑے کلیئرلی یہ ٹرین کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا چیزیں اسے اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں کرنی ود دا کلائنٹ کس قسم کی گائیڈنس وہ دے سکتا ہے اور کس قسم کی گائیڈنس وہ نہیں دے سکتا کن ایشوز پہ وہ فوکس کر سکتا ہے اور کن ایشوز پہ وہ فوکس نہیں کر سکتا کس قسم کی وہ بات کلائنٹ سے کر سکتا ہے اور کس قسم کی وہ بات کلائنٹ سے نہیں کر سکتا مثال کے طور پہ آپ کلائنٹ سے اپنی پرسنل باتیں نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ آپ کلائنٹ سے اس کی پرسنل ایسی باتیں جن کو وہ سیشن میں لے کے نہیں آتا ان پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے آپ ان ایشوز کو جو وہ آپ کے پاس لے کے نہیں آ رہا آپ ان کو پروب نہیں کر سکتے انلس کے آپ کو یہ لگے کہ اس کی پروبنگ جو ہے وہ اس کے علاج میں اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو باقی سائیکالوجسٹ سے ڈفرینٹ ایک قسم کا ایک پیرائے میں لے آتی ہیں ایک ڈفرینٹ جگہ پہ لے آتی ہیں اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کی اس کا بھی میں تھوڑا سا ذکر دوبارہ سے کروں کہ یہ جو ٹریننگ ہے اس میں other then the clinical work اس کی اپنی اس کی سپروائز ٹریننگ بہت زیادہ شامل ہوتی ہے یہ سپروائز ٹریننگ نفسیات میں کسی بھی اور نفسیات کے کسی بھی اور شعبے میں یہ ایگزٹ نہیں کرتی ادر دین کلینکل سائیکالوجی تو جس طرح میں نے پہلے بریفلی ذکر کیا تھا کہ نفسیات کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے ہمیں کم از کم بیس سے پچاس گھنٹے کی تھیراپی میں سے گزرنا پڑتا ہے یہ تھیراپی جو ہے تھیراپی کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک تھراپسٹ کے سامنے لانا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیں اپنی پرسنل ایشوز کو بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور ایک اپنے آپ کو ایک اپنے اندر ایک ایسی کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے کہ ہم ہمارا زین جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے اور ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اویلیبل کر سکیں اپنے کلائنٹس کے لیے ایک اور بہت اہم چیز جو کلینکل سائیکالوجی کو سکھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے وہ اس کی لسننگ اسکلس ہیں کسی بھی اور اور باقی کلینکل اور باقی جو سائیکالوجی کے شعبے ہیں ان میں لسننگ اسکلس کی ٹریننگ نہیں دی جاتی نہیں دی جاتی لیکن کلینکل سائیکالوجی وہ واحد ایریا ہے جس میں کلینکل اسکلز یا لسننگ اسکل سکھائی جاتی ہیں اور جب میں لسننگ اسکلس کی بات کرتا ہوں تو میرا میری مراد دو قسم کی اسکلس سے ہے ایک ہوتی ہے intrapersonal listening skill intrapersonal listening skill سے مراد میری وہ اسکل ہے جو ہم اپنے آپ کو سننے میں ہمیں ضرورت ہمیں کام آتی ہے ہم اپنے آپ کو سننے سے میری مراد کیا کیا ہے اپنے آپ کو سننے سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر بھی ایک فلم سی ہر وقت چلتی رہتی ہے اکثر اوقات ہمیں اپنی فلم کا اندازہ نہیں ہوتا ہم اکثر اوقات اپنی فلم کو دیکھ نہیں رہے ہوتے سن نہیں رہے ہوتے لیکن بلیو می ہمارے اپنے اندر وہ فلم ہر وقت چلتی ہے تو کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اس فلم کو دیکھنا دیکھ, دیکھ بھی سکے اور سن بھی سکے وہ کیوں وہ اس لیے کہ جب وہ کلائنٹ کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کی بات کو سن رہا ہو تو اس وقت وہ اپنے اندر کی فلم کو بند کر سکے اور کلائنٹ کی چیز کو سن سکے تو یہ جو کلائنٹ کی بات کو سننا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرسنل لسننگ تو انٹرپرسنل لسننگ جو ہے وہ دوسرے کی بات کو سننے کا نام ہے تو یہ دو مختلف ابلٹیز اور اسکلز ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو سیکھنی پڑتی ہیں تو this is another I think a very important element which makes a clinical psychologist different from other kind of psychologist اب میں بریفلی تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اپنے آج کے لیکچر کو تو ہمارا جو سفر تھا وہ شروع کہاں سے ہوا وہ شروع ہوا اس ڈیفینیشن سے کہ کلینکل سائیکالوجی کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے جو کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ اس اسپیشلٹی کا نام ہے سائیکالوجی کی جو جو انسانی مینٹل ہیلتھ سے جس جو ڈیل کرتی ہے اور جو مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس کو ایلیویٹ کرنے میں دور کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس کی جو ایلیویشن ہے وہ کئی طریقوں سے کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے تو اسسمنٹ ہے جو یوز کی جاتی ہے ایز اے ٹول اس کے بعد diagnosis has a very important role to play اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ اور اس کے بعد پریونشن جو ہے has a very important role to play پھر میں نے ذکر کیا ان مینٹل ہیلتھ پروفیشنس کا جن جن کا بڑا قریبی تعلق کلینکل سائیکالوجی سے ہے جس میں میں نے سائکیٹرسٹ جس میں میں نے ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ جس میں میں نے سائکیٹرک سوشل ورکر جس میں میں نے ہیلتھ سائیکالوجسٹ جس میں میں نے اسکول سائیکالوجسٹ جس میں میں نے سائکیٹرک نرسز اور پیرا پروفیشنلس کا ذکر کیا تو ان ادر ورڈس یہ جو ایفرٹ جو ہے ایک انسانی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کی اور انسانی پریشانی کو دور کرنے کی اور ایک کانسیپٹ آف ہیپینس کنٹینٹمنٹ اور ویل بینگ لانے کی یہ کلینکل سائیکولوجسٹ کا کام ہے اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر اپنا ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ